قرآن میں یہ آیت آئی ہے وسطین بصبر وسلات اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے تو سب اور نماز کو ایک ساتھ کیوں کیا ان نماز سے مدد مانگو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو اور دعا کرو وہ تو کلیئر ہے پھر اس میں صبر کا کیا تعلق ہے دیکھیے یہاں پر صبر کا مطلب ہے یکسوئی یعنی آپ کسی پرابلم سے چار ہیں تو اس پرابلم کا بارے میں آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہوگا فلاں انسان نے مجھے ایسا کر دیا فلاں نے ایسا کر دیا فلاں نے ایسا کر دیا تو آپ کے ذہن میں کسی نہ کسی کو لے کر کے شکایتیں بھری ہوں گی تو اس شکایتوں کو لے کر کے آپ اگر نماز پڑھ کے دعا کرے تو ایسی دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ ایک سوئی تو ہوگی نہیں آپ کے اندر تو یہاں صبر کا مطلب ہے کہ کہ دوسرے جو باتیں ہیں اس اس سے متعلق جو تم کو نگیٹو بنائے ہوئے ہیں ان سے اپنے ذہن کو خالی کرو تب نماز میں ایک سوئی آئے گی تب دعا میں ایک سوئی آئے گی تو اللہ تعالیٰ خالص عمل کو قبول کرتا ہے خالص عمل کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو جو مسئلہ درپیش ہے جس کے لیے آپ اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو خالص بننا پڑے گا خالص بننے کی معنی یہ ہے کہ دوسروں سے شکایتیں ختم دوسرے سے امیدیں ختم دوسروں سے پروٹیسٹ ختم دوسرے سے انتقام کا جذبہ ختم یہ سب چیزیں جو نگیٹیوٹی جو کہا جاتا ہے اس سے جب آپ اپنے آپ کو آپ پاک کرنا چاہیں گے تو دیٹ ریکوائرز پیشنس صبر ہی سے تو آپ پاک کر پائیں گے دوسرے لفظوں میں یہ کہ انسان کی طرف سے صبر کرو اور اللہ سے مانگو یہ مطلب ہوا اس کا وسطین بصور وصلا کا مطلب ہوا کہ انسان کی طرف سے صبر کرو پیشنس کا طریقہ اختیار کو انسان کے بارے میں ہر قسم کی نگیٹیوٹی کو ختم کرو اب بالکل یکسو ہو کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ پر امید رکھتے ہوئے نماز پڑھو اور دعا کرو تو انسان جب کسی جنوین مقصد کے لیے دعا کرے تو ضرور قبول ہوتی ہے وہ وہ کہ ہو لیکن اس کی ایک شرط ہے وہ شرط ہے صبر یعنی اللہ کے سوا جہاں جہاں آپ کا ذہن اٹکا ہوا ہے اس سے اپنے کو الگ کرنا اللہ کے سوا جہاں جہاں بھی آپ کسی انسان کسی انسان سے منفی نفسیات میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے اپنے کو پاک کرنا تو غیر خدا سے اپنے کو جدا کرنا اور خدا کی طرف متوجہ ہونا یہ مطلب ہے اس کا تو صبر کی شرط تب تک نہیں ہوگی تب تک دعا قبول نہیں ہوگی دعا سے پہلے ایک چیز ہے وہ ہے صبر ایک ہے دعا ایک ہے پری دعا تو صبر جو ہے وہ پری دعا ہے اور دعا ہے اللہ سے سوال کرنا